السلام علیکم ونڈوز پروگرامنگ کا کورس جاری ہے ہم اب تک جو بنیادی تصورات تھے ونڈوز پروگرامنگ کے وہ مکمل کر چکے ہیں اور اب آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ ایک مکمل اپلیکیشن بنا سکیں one thirty two application A P I کو یوز کرتے ہوئے یہ جان چکنے کے بعد اب آپ کے لیے لائبریریز وغیرہ کو یوز کرنا جس طرح سے ایم ایف سی ہے مائیکروسافٹ فاؤنڈیشن کلاسز لائبریری ہے یا بور ان پرائز کی او ڈبلیو ایل ہے سو اس طرح کی جو لائبریریز ہیں یہ یوز کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے اب تک جو لاسٹ لیکچر تک کیا ہے وہ تھریڈز کا کانسیپٹ کمپلیٹ کیا اور تھریڈس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ جو چیز تھی وہ ہمارے لیے سنکرونائزیشن آبجیکٹ تھے اور سنکرونائزیشن آبجیکٹس میں ہم نے جو چار پانچ اقسام دیکھی ہیں مثلاً کریٹیکل سیکشن ہے میوٹیکس ہے اس کے ساتھ سیمافور اور ایونٹ آبجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں تو اب آج کے لیکچر میں چونکہ ہمارے چار لیکچر باقی ہیں اور آج ہم ستائیسواں لیکچر لے رہے ہیں تو یہ لیکچر اور اس کے بعد کا لیکچر جو ہے یہ نیٹورک پروگرامنگ پہ ہوگا نیٹورک پروگرامنگ جو ہے یہ بھی کوئی ایسا لمیٹیڈ سبجیکٹ نہیں ہے اس کے اندر بھی بہت ساری برانچز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے کون سی ٹیک اپ کریں گے نیٹورک پروگرامنگ کے اندر ہم بنیادی طور پر ونڈو ساکٹس پروگرامنگ یہ دونوں لیکچر اگر ہم ونڈوز ساکٹس کے اوپر ہیں یہ یوں کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا ونڈوز ساکٹس اور وہ بھی وہ والی ساکٹس جو کہ اسٹریم ساکٹس ہیں یعنی ہم ڈیٹا گرام ساکٹس کے بارے میں بات نہیں کریں گے یہ لیکچرز اٹینڈ کر چکنے کے بعد کو اچھی طرح سے پڑھ لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیے گا کہ آپ لوگ ایک اچھی جو اپلیکیشن ہے انٹرنیٹ اپلیکیشن اس کو اسٹارٹ دے سکیں کیونکہ ایک ملٹی تھریڈڈ اپلیکیشن جو ہے ونڈوز ساک کو استعمال کرتے ہوئے وہ اگر آپ بنا پا رہے ہیں ایک بیسک لیول کی بھی تو پھر آرڈز آر کہ آپ ود پیسج آف ٹائم اس میں انہینسمنٹ کر کے ایک اچھی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں آپ کے پاس وہ ٹول سیٹ ہونا چاہیے وہ آپ کے بیگ میں وہ ٹولز ہونے چاہیے جن سے آپ وہ سب چیز وہ عمارت کھڑی کر سکیں تو network programming Windows sockets programming کے اوپر ہم اپنا لیکچر آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اوپر جب نیٹ ورک کے تھرو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے تو الیکٹریکل سگنلز کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر ڈیوائس جو آپ کے کمپیوٹر میں لگی ہوتی ہے جو اس کام کے لیے ریسپانسبل ہے کہ وہ ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر کی ریم سے اٹھا کے آپ کے نیٹ ورک کے اوپر بھیجے اور ساتھ ہی نیٹ ورک کے اوپر سے ڈیٹا ریسیو کرے وہ ڈیوائس ہماری لین کارڈ کہلاتی ہے آپ کا لین اڈیپٹر بھی کہہ لیتے ہیں اس کو لوکل نیٹورک اڈاپٹر اس طرح سے نام جو بن گیا ہے نیٹورک اڈاپٹر بھی کہہ لیتے ہیں تو نیٹورک اڈاپٹر جو ہے یہ آپ کا اور نیٹورک کی جو وائر ہے یہ کیبل ہے یا اگر ریڈیو لنک ہے تب بھی تو اس کے درمیان وہ ایک انٹرفیس ہوتا ہے آپ ایک طرف ہوتے ہیں بیچ میں نیٹورک آڈ ہوتا ہے اور اس کے دوسری طرف نیٹورک ہوتا ہے پوری نیٹورک کی دنیا ہوتی ہے وہ ایک سیکوینس آف سگنل جس کے اوپر جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے ہم بھی جانتے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ کمپیوٹر بھی جانتا ہے آپ یہاں سے بیٹھ کے دور پار کسی دوسرے ملک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہاں کا کمپیوٹر بھی اس ان سیکوینس آف انسٹرکشنز کو جانتا ہے جو ہم بھیج رہے ہیں اور بالکل اسی طرح سے ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح سے انسٹرکشنز بھیجے گا یا پیغامات بھیجے گا تو یہ جو سیکوینس آف انسٹرکشن یا پیغامات کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم پروٹوکول کہتے ہیں جب تک پروٹوکول طے نہیں ہوتا تب تک کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہوتی انٹرنیٹ کے اوپر جو پروٹوکول استعمال ہوتا ہے وہ ٹی سی پی یا ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول ہے یہ پروٹوکول بنیادی طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ جی فرض کیجئے کہ میں پہلے دس بائٹس بھیجوں گا اس کے بعد میں یہ اپنا نام اس طرح سے بھیجوں گا اس کے بعد میں اتنی بائٹس بھیجوں گا اس سے پتا چلے گا کہ اب اس کے بعد کا ڈیٹا جو ہے وہ ففٹی بائٹس لانگ ہے یا اس طرح کی چیزیں اپنے آپ کو نیٹورک کے اوپر آئیڈینٹیفائی میں کیسے کروں گا مثلا ایک کمپیوٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نیٹورک کے اوپر صرف دو کمپیوٹر تو نہیں ہیں بہت سارے کمپیوٹرز ہیں تو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ دوسرا کمپیوٹر جو ہے وہ کہاں ہے اور یہ سگنل باقی کمپیوٹر ریسیو نہیں کریں گے صرف وہی کمپیوٹر ریسیو کرے گا جس کو یہ بھیجا گیا ہے تو اس میں ہمارے پاس ایشو آتا ہے نیٹورک آئیڈینٹیفکیشن کا ایک کمپیوٹر کی نیٹورک کے اوپر آئیڈینٹیفکیشن کا ایشو ہمارے سامنے ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے وہ ہے ٹی سی پی آئی پی جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے بلکہ آئی پی کہیے انٹرنیٹ پروٹوکول اور اس کے اوپر ٹی سی پی ایپلیکیشن بنائی جاتی ہیں ٹی سی پی آئی پی اس کو کہہ دیتے ہیں transmission control protocol internet protocol ہم اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم اس کو صرف استعمال کرنے کے متمنی ہیں تو ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے جب آپ کسی کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے اوپر شناخت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک آئی پی ایڈریس دیتے ہیں آپ کسی بھی کمپیوٹر کو جب آئیڈینٹی دینا چاہیں تو آپ اس کو ایک آئی پی ایڈریس اسائن کرتے ہیں T T C C P P P I I protocol کی اگر ہم بات کریں تو ایک آئی پی ایڈریس جو ہوتا ہے وہ چار بائٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ایک کمپیوٹر جو ہے وہ چار بائٹس کا آئی پی ایڈریس رکھ سکتا ہے تو اس طرح سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کل کتنے آئی پی ایڈریسز ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کو لکھیں تو نارملی اس کو لکھنے کی فارم یوں ہوتی ہے کہ جی two fifty five dot dot two fifty five two fifty five five یا ہیکس میں لکھے تو F F dot F F dot F F dot F F جو چار ایف ایف آئیں گے کیونکہ یہ چار بائٹس کے مشتمل ہے تو سب سے لوئسٹ جو ہوگا وہ zero dot zero dot zero dot zero ہوگا اور ہائیسٹ میں سارے ٹو ففٹی فائیو ہوں گے تو یہ range of I P address ہے جو پاسبل ہے کسی ایک کمپیوٹر کو دی جو دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور کانسیپٹ آتا ہے سمپلیکس ہاف ڈپلیکس اور فل ڈپلیکس کمیونیکیشن کا سمپلیکس کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ڈیٹا سورس دوسرے ڈیٹا سورس کو نیٹورک کے اوپر ڈیٹا بھیج سکے لیکن وہاں سے ریسیو نہ کر سکے یعنی نیٹورک کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہو یا اس کی ڈیوائسز کچھ اس طرح کی ہوں کہ آپ ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک یہ دونوں پوائنٹس کمپیوٹر ہو سکتے ہیں کوئی اور ڈیوائسز ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک بی تک ڈیٹا بھیج سکیں لیکن ریسیو نہ کر سکیں تو اس کو آپ سمپلیکس کمیونیکیشن کہیں گے دوسرا موڈ یہ ہے کہ آپ پوائنٹ اے سے بی تک ڈیٹا بھیج بھی سکیں اور بی سے اے تک ریسیو بھی کر سکیں لیکن سملٹینیسلی نہیں یعنی پہلے آپ نے ڈیٹا بھیجا پھر انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ صاحب بھیجیں تو کچھ کام چلے تو پھر اب وہ ڈیٹا آیا پھر آپ نے اس کا جواب دیا یعنی کہ push pull sort of communication تو اس کو ہاف ڈپلیکس کمیونیکیشن کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں جو چینل ہے نیٹورک چینل پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے درمیان جو نیٹورک وائر ہے کچھ بھی ہے اس کے اوپر ڈیٹا ایک وقت میں صرف ایک سمت کو ٹریول کر سکتا ہے اس سے بھی آگے فل ڈپلیکس کمیونیکیشن ہوتی ہے فل ڈپلیکس کمیونیکیشن میں جو پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی ہیں وہ بیک وقت ڈیٹا سینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں یعنی سینڈ اور ریسیو کرنے کا کام سملٹینیسلی ہو سکتا ہے اسے فل ڈپلیکس کمیونیکیشن کہتے ہیں جو ہم ونڈو ساکٹس کی بات کر رہے ہیں آج کی ونڈو ساکٹس کی یہ فل ڈپلیکس کمیونیکیشن کو فیسلٹیٹ کرتی ہیں یعنی ان کے تھرو اگر آپ رفلی کہہ لیجیے تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایک دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا سملٹینیسلی بھیج اور وہاں سے ریسیو کر سکیں گے تو جناب ایک اور کانسیپٹ دیکھ لیجیے اسٹریم اور ڈیٹاگرام پروٹوکولس کا اسٹریم کیا چیز ہوتی ہے سب لوگ جانتے ہوں گے انگریزی سے واقفیت کا امتحان لے رہے ہیں جی نہیں اسٹریم آپ کو ایک اسٹریم آف بائٹس جو ہے کسی بھی اوپن فائل کو آپ اسٹریم کہہ لیتے ہیں کوئی بھی بائٹس کی قطار جو ہے وہ اسٹریم کہلاتی ہے جس میں آپ چاہے سینڈ کر رہے ہوں یا ریسیو کر رہے ہوں اس کے برعکس ایک اور کانسیپٹ آتا ہے پیکٹ کا پیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پانچ سو بارہ بائٹس کا پیکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ریسیونگ اینڈ پہ کوئی دوسرا کمپیوٹر بیٹھا ہوا ہے تو پانچ سو بارہ بائٹس وہ ریسیو کرے گا پھر پانچ سو بارہ پھر پانچ سو بارہ اگر وہ پانچ سو بارہ سے کم بائٹس ریسیو کرے گا تو اس کو ڈسکارڈ کر دے گا یہ ہاف پیکٹ ہے یہ تو ٹوٹا ہوا پیکٹ ہے اس کو ہم نہیں ریسیو کرتے جو اس طرح کی کمیونیکیشن پیکٹ بیسڈ کمیونیکیشن یا ڈیٹاگرام کمیونیکیشن کہلاتی ہے اور جو دوسری کمیونیکیشن اس میں وہ بائٹس ریسیو کرتا چلا جاتا ہے دس آ گئیں تو ٹھیک دو سو آ گئیں تب ٹھیک تو وہ یہ یہ آپ کا اسٹریم کمیونیکیشن ہے اسٹریم اورینٹیڈ کمیونیکیشن میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کنیکشن عام طور پہ ضروری ہوتا ہے کنیکشن سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں کسی کمپیوٹر کے ساتھ اور پھر ڈیٹا بھیجنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ پیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیکٹ کے اوپر کمپیوٹر کا نام لکھتے ہیں کہ جی یہ فلاں کمپیوٹر کو جائے گا اور آپ پیکٹ بھیج دیتے ہیں اس میں پہلے کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش کرنا ضروری نہیں ہوتا اسٹریم بیس میں کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیا پتا آپ ایک بائٹ بھیج رہے ہو یا دس بائٹس بھیج رہے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک بائٹ کے ساتھ ایک لمبا چوڑا کمپیوٹر کا ایڈریس اور وہ ساری معلومات آپ اس کا شجر نصب بھی بھیجیں یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح سے تو ہر ایک ایک بائٹ پیکٹ بن جائے گی نا کیونکہ اس کے ساتھ آپ سارا کچھ وہ بھیج رہے ہیں جو آپ ایک پیکٹ کے ساتھ نارملی بھیجا کرتے ہیں تو اس لیے یہ ہوتا ہے یہ کنیکشن اسٹیبلش کے لیے آتا ہے آپ کا سورس اور ڈیسٹینیشن دونوں جو ہیں وہ پہلے کمیونیکیٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا اب جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اس پرٹیکولر کنیکشن سے ریلیونٹ سمجھی جاتی ہے اس کنیکشن کے کافی سارے ڈسکرپٹرز ہوتے ہیں ڈسکرپٹر سے مرادی ہے کہ تاکہ ایک کمپیوٹر کے ساتھ اگر دس کمپیوٹر نے کنیکشن اسٹیبلش کیا ہوا ہے تو دس کمپیوٹر کے جو کنیکشن ہیں وہ ڈسٹنگوش کیے جا سکیں ڈیفینیٹلی ہر دفعہ جب ڈیٹا آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسی انفارمیشن تو ہوتی ہے کہ کس کنیکشن کی کا ڈیٹا ہے کیونکہ ڈیٹا تو ایک ہی بار سے ٹریول کر رہا ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کس پرٹیکولر کنیکشن کا ڈیٹا ہے جس سے کمپیوٹر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی فلاں کنیکشن سے ریلیونٹ ڈیٹا ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو بنیادی پروٹوکول استعمال ہوتا ہے جس کا کام صرف ایک ایڈریس ایڈریس سے سے ایک آئی پی کے کمپیوٹر دوسرے آئی پی ایڈریس کے کمپیوٹر تک ڈیٹا پہنچا دینا ہے وہ پروٹوکول ہم انٹرنیٹ پروٹوکول یا آئی پی کہلاتا ہے آئی پی ایڈریس کا نام بھی اسی سے نکلا کہ ہر آئی پی پروٹوکول جو انٹرنیٹ پروٹوکول ہے اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ ایڈریس اس قسم کے ہوں گے سورس کمپیوٹر کمپیوٹر کمپیوٹر کے ایڈریس اس طرح کے ہوں گے نیٹورک کے اوپر تو ہر کمپیوٹر کو اپنا ایڈریس یاد ہوتا ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ سافٹ ویئر میں بیسکلی لکھا ہوا ہوتا ہے تو کمپیوٹر جب ڈیٹا بھیجتا ہے کوئی بھی انٹرنیٹ پروٹوکول کے تھرو تو اپنا ایڈریس وہ ساتھ بھیجتا ہے کہ جی یہ میں یہ ہوں میں یہ ڈیٹا بھیجنا چاہ رہا ہوں اور ساتھ میں ریسیونگ کمپیوٹر کا بھی ڈیٹا کا آئی پی ایڈریس بھی وہ ساتھ بھیجتا ہے کہ یہ والا جو میں ڈیٹا بھیج رہا ہوں یہ فلاں کمپیوٹر کو ملنا چاہیے تو یہ بنیادی سی کمیونیکیشن جو ہے یہ آئی پی کے تھرو انٹرنیٹ پروٹوکول کے تھرو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو دو اور پروٹوکول اویلیبل ہیں ایک کو یو ڈی پی کہتے ہیں جو ڈیٹاگرام پروٹوکول ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹی سی پی ہے یہ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول ہے جو یو ڈی پی پروٹوکول ہے یہ پیکٹ بیسڈ ہے یہ آئی پی کے اوپر کام کرتا ہے یعنی جو یو ڈی پی جو پیکٹ ہے وہ itself I P packet پر مشتمل ہوتا ہے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چار پیکٹس کو بنڈل کر کے ایک بڑا بنڈل بنا دیا اور اس کے اوپر آگے پیچھے ہیڈر لگا دیے جو ہیڈر انفارمیشن ہے یا اور باقی انفارمیشن ہے وہ ایک اور آئی پی پیکٹ کی صورت میں بھیجی گئی تو اس طرح سے یہ آپ کا یو ڈی پی جو ہے یہ ڈیٹاگرام پروٹوکول ہے ٹی سی پی جو ہے یہ اسٹریم بیسڈ پروٹوکول ہے یہ آپ کا اس میں آپ اسٹریم آف بائٹس بھیجتے ہیں پلس یہ ہے کہ یہ کنیکشن اورینٹیڈ ہے آپ پہلے کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر آپ ڈیٹا بھیجتے ہیں یو ڈی پی میں کوئی کنیکشن ریکوائرڈ نہیں ہوتا یہ کنیکشن لیس پروٹوکول ہوتا ہے ٹی سی پی کے علاوہ بلکہ ٹی سی پی آئی پی سے اوپر ایک اور بہت سارے اور پروٹوکولز ڈیفائن کیے گئے ہیں مثلا میں یہ کر سکتا ہوں ٹی سی پی آئی پی کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں کچھ ٹیکسٹ بھیج دوں دوسرے کمپیوٹر کو کچھ اپنا بائنری ڈیٹا بھیج دوں اور کچھ بھی کر دوں کنیکشن اسٹیبلش کروں اور جو بھی ڈیٹا میں بھیجنا چاہتا ہوں وہ بھیج دوں تو ٹیکسٹ بیسڈ کچھ پروٹوکولز بنائے گئے جن کے تھرو آپ ڈیٹا انٹرنیٹ پہ ٹرانسفر کرتے ہیں جن میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروٹوکول جو ہے وہ ایچ ٹی پی یا ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہے ہائپر ٹیسٹ ٹرانسفر پروٹوکول صرف اتنا کرتا ہے کہ اس میں بیسکلی کچھ کمانڈز دے دی گئی ہیں کہ پہلے ایک کمپیوٹر دوسرے کو ٹیکسٹ میں یہ کمانڈ بھیجے گا دوسرا اس کو یہ سمجھے گا اور پھر دوسرا اس کو کس طرح کا جواب دے گا آپ جب کسی ویب سائٹ کو براؤز کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر ایک H T T P protocol request generate کرتے ہیں یعنی آپ H D T B protocol کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سرور کو ایک کمانڈ بھیجتے ہیں ٹیکسٹ ہوتا ہے بنیادی طور پہ گیٹ ریکویسٹ ہوتی ہے اپنی ڈاکیومنٹیشن اپنے سرچ کیجیے گا ویب کے اوپر آپ کو اس کے بارے میں ضرور مل جائے گی تو ایچ ڈی پروٹوکول کے اوپر آپ گیٹ ریکویسٹ بھیجتے ہیں جس کا جواب ٹیکسٹ فارم میں آتا ہے تو یہ آپ کا ایچ ڈی پی پروٹوکول ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروٹوکول اویلیبل ہیں ایک اور پروٹوکول جو ہے وہ ہے S M T P simple mail transport protocol یہ وہ پروٹوکول ہے جس کے تھرو آپ میل ای میل بھیجتے ہیں یہ بھی ٹیکسٹ بیسڈ پروٹوکول ہی ہے اس کے اندر بھی ڈیٹا نہیں ہوتا اس کے ساتھ جب یہ کہتا ہوں کہ بائنری ڈیٹا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹ ٹرانسفر کیا جائے گا اس کے اندر پرنٹبل کیریکٹرز ہوں گے لوز سی بات ہم کر رہے ہیں بہت اسٹرکٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر پرنٹبل کیریکٹر ہوں گے جو آپ کے ایس کی کیریکٹر جو اینڈ والے ہیں نا ٹو ہنڈریڈ سم تھنگ وغیرہ وغیرہ وہ اس میں ایگزٹ نہیں کریں گے تو یا نان پرنٹیبل کریکٹر یا کمانڈ کریکٹر جو ہیں وہ اس میں ایگزٹ نہیں کریں گے اگین یہ بہت زیادہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری ویریشن ہو سکتی ہیں ہر پروٹوکال خود سے اسپیسیفائی کرتا ہے کہ میرا کریکٹر سیٹ کیا ہے کون کون سے کیریکٹر جو ہیں وہ اس پروٹوکول کے تھرو ٹرانسفر کیے جا سکیں گے پاپ تھری یا post office protocol version three وہ پروٹوکال ہے جس کے تھرو آپ اپنی ای میل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ جب کسی سرور سے ای میل پڑھنا چاہتے ہیں مائکروسافٹ کا ایک آؤٹ لک ایکسپریس یا آؤٹ لک پراپر آپ نے یوز کیا ہوگا مے بی یا نیٹسکیپ کا بھی ہے تو ان کے نیویگیٹر کے ساتھ آتا ہے تو یہ آپ جو ای میل ریسیو کرتے ہیں اپنی یہ پاپ تھری پروٹوکول کے تھرو ریسیو ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے دیگر پروٹوکول بھی ہیں F T P file transfer protocol جس سے آپ فائلز اپلوڈ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سارے پروٹوکول جو ہیں یہ آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں آئی پی ہم نے بات کی کہ آئی پی جو ہے انٹرنیٹ پروٹوکول اس میں آئی پی ایڈریسز نام کی چیز ہے ہر کمپیوٹر کو ایک ایڈریس دیا جاتا ہے دنیا میں جتنے کمپیوٹر انٹرنیٹ کے اوپر ہیں ہر ایک کا اپنا یونیک آئی پی ایڈریس ہے تو اب ہم اگر کسی ایک کمپیوٹر سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا آئی پی ایڈریس چاہیے ہوگا یقیناً اس کا آئی پی ایڈریس ہمیں چاہیے ہے لیکن اس طرح سے تو ایک کمپیوٹر کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہے مثلا میرے کمپیوٹر کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہے مجھ سے باقی دنیا کمپیوٹر بات چیت کر رہے ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی پروگرام جو ہے وہ ساری بات چیت ہینڈل کر سکے گا کیونکہ ایک آئی پی ایڈریس ہے جتنی جو ریکویسٹ یا ریسپانسز اس آئی پی ایڈریس کے آئیں گے وہ میں ریسیو کر لوں گا کیونکہ آئی پی ایڈریس اس آئی پی ایڈریس اس آئی پی ایڈریس کے اوپر جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر میرا پروگرام چل رہا ہے تو کیا ہوگا جو بھی ریکویسٹ وغیرہ وہاں پہ آئے گی جو بھی ڈیٹا وہاں پہ آیا جائے گا وہ میں ہی ہینڈل کروں گا اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے پورٹس کا کانسیپٹ بنایا گیا پورٹس کا concept basically T C P کے ساتھ بھی ہے یو ڈی پی کے ساتھ بھی ہوتا یوں ہے کہ آئی پی تو صرف ایڈریس دیتا ہے لیکن ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول جو ٹی سی پی پروٹوکول ہے اس کا جو پیکٹ ہے اس کے اندر ایک اور انفارمیشن بھی ہوتی ہے وہ ہے پورٹ نمبر ایک کمپیوٹر کے اندر پینسٹھ ہزار پانچ سو چھتیس کے قریب پورٹس ہو سکتی ہیں زیرو سے sixty five thousand five hundred five تک پورٹس ہو سکتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ اب آپ ایک کمپیوٹر کے اوپر دس ایپلیکیشن رن کر رہے ہوں تو بے شک کریں لیکن ان دس کی دس ایپلیکیشن کو ڈفرینٹ پورٹ نمبر سے سائن کریں اور اب جب ٹی سی پی کمیونیکیشن ہوگی T C P I P communication ہوگی تو جو بھی انفارمیشن مجھ تک ٹریول کرے گی اس انفارمیشن کے اندر نہ صرف یہ انفارمیشن ہوگی کہ میں نے کس آئی پی ایڈریس کے کمپیوٹر پہ جانا ہے بلکہ ساتھ میں یہ انفارمیشن بھی ہوگی کہ فلاں آئی پی ایڈریس کے فلاں پورٹ نمبر پہ جانا ہے تو ہوگا کیا آپریٹنگ سسٹم میرا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ایسی تمام ریکویسٹ لینڈ کارڈ کے تھرو آ رہی ہیں آپ کے پاس نیٹورک کے کے تھرو جو اس آئی پی ایڈریس کی طرف آ رہی ہیں ان کے اندر سے پورٹس کی چھانٹی کرے گا اگر میری اپلیکیشن پورٹ 110 پہ چل رہی ہے فار ایگزامپل تو کیا ہوگا 110 ٹین پورٹ کی جتنی کمیونیکیشن ہے جتنا ڈیٹا ہے وہ مجھے دے دیا جائے گا تو یہ ایڈوانٹیج ہے ہمارا پورٹس کا ہم کچھ ویل نون پروٹوکول اور ان کے کورسپونڈنگ پورٹ نمبرس کے بارے میں جان لیتے ہیں جو سب سے زیادہ وائڈلی یوز ہونے والا پروٹوکول ہے یہ ایچ ٹی پی پروٹوکول ہے ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول یہ پورٹ ایٹ زیرو پہ رن ہو رہا ہوتا ہے نارملی جب یہ اسٹینڈرڈ ہے نارملی کہ جب آپ کوئی ویب سرور لکھیں تو it is recommended well known port numbers کا مطلب یہ ہے کہ نارملی یہی استعمال کیے جاتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں کہیں کوئی فکس ہارڈ رول نہیں ہے تو نارملی eh, اسی لیے اس کو ویل نون پورٹ نمبرس کہا جاتا ہے نہ یہ کہ ریزروڈ پورٹ نمبر اس طرح کا لفظ استعمال کرنے سے اجتناب برتتے ہیں ہم تو port number eight zero eighty port جو ہے eh, یہ ڈیسیمل میں لکھا ہوا ہے یہ ہائپر ٹیکس ٹرانسپورٹ پروٹوکول کے لیے استعمال ہوتی ہے سملرلی پورٹ نمبر 25 جو ہے یہ S M T P server کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر آپ میل سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی سرور کے کسی بھی آئی پی ایڈریس کے اوپر پورٹ ٹوینٹی فائیو کے اوپر کنیکٹ کریں گے پورٹ ٹوینٹی فائیو کے اوپر ڈیٹا بھیج کے یہ چیک کریں گے کہ وہاں کوئی صاحب ہیں یا نہیں اگر آپ کو جواب مثبت آ گیا اور آپ کے مطابق آ گیا S M T P protocol ہی کا کمپلائنٹ جواب آیا آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی S M T P server run ہو رہا ہے پورٹ ٹوینٹی فائیو پہ اور اس سرور کے تھرو آپ میل بھیج سکتے ہیں آپ کے جو ای میل کلائنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو فیز ہوتا ہے کنیکٹنگ پھر آتھورائزنگ وغیرہ وغیرہ جو کنیکٹنگ کا فیز ہوتا ہے نا وہ یہ فیز ہوتا ہے پہلے فائنڈنگ ہوسٹ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری اپلیکیشن میں آتا ہے کہ finding host host not found finding host ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اس کے بعد کنیکٹنگ میں ہوتا ہے کہ اس آئی پی ایڈریس کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈیٹا جانے میں آنے میں وقت لگتا ہے تو ڈیٹا بھیج کے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا ہم کنیکٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں تو یہ کنیکشن اسٹیبلشمنٹ کا فیز ہوتا ہے اگر وہاں پہ پراپر سرور موجود ہے جس سے آپ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ سرور وہاں لسن کر رہا ہے تو آپ وہاں پہ کنیکٹ کر جائیں گے پھر آپ اسے انیشلی کچھ کمانڈز بھیجتے ہیں جس سے اگر آپ کو مطلوبہ جواب حاصل ہوتا ہے مثلا آپ سرور سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو تو وہ بتائے گا آپ کو کہ میں S M T P server ہوں یہ یقیناً کوئی انسان نہیں ہوگا آپ ایک ٹیکسٹ میسج بھیجیں گے اسے ٹیکسٹ میسج یا کوئی ایک کمانڈ یہ ساری ڈیفائنڈ ہے ساری کمانڈ اور وہ سرور جو ہے وہ آپ کو اپنا نام بھیج دے گا وہ بھی ڈیفائنڈ ہے رولز ہیں کہ جی اس طرح سے یہ یہ کمانڈز آئیں گی تو آپ کو آپ آ کے چیک کر لیں گے کہ اچھا یہ کمانڈز نہیں دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فلاں قسم کا سرور ہے یہ S M T P server ہے یہ رن ہو رہا ہے تو آپ یہ شور ہو جائیں کہ وہاں S M S M T P server run ہو رہا ہے اس کے علاوہ پورٹ 110 کے اوپر پاپ 3 پروٹوکول رن ہو رہا ہوتا ہے پورٹ نمبر 43 اس کے اوپر ہو از سروس رن ہو رہی ہوتی ہے 53 کے اوپر ڈی این ایس اور 21 کے اوپر ایف ٹی پی یہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول اس میں سے دو چیزوں کی ہم نے ابھی تک بات نہیں کی ایک ہو از اور دوسرا D N S port four three اور port five three D N S stand for domain name system یا ڈومین نیم سروس اور ہو از جو ہے یہ تو اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھ سکتے ہیں تو بات ہوئی ہماری ڈومین نیم سسٹم کی اب دیکھتے ہیں کہ ڈومین نیم سسٹم کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آیا ہم نے کہا کہ دنیا میں ہر کمپیوٹر کا ایک پرٹیکولر آئی پی ایڈریس ہے آپ بہت ساری ویب سائٹس براؤز کرتے ہوں گے فرض کیجئے کہ یاہو کی ویب سائٹ ہے یا دوسرے سرچ انجنس ہیں گوگل ہے جس طرح سے مائکروسافٹ کی اپنی ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے تو اس طرح ministry of science and technology government of Pakistan کی اپنی ویب سائٹ ہے تو یہ ساری ویب سائٹ جو ہے نا کسی ایک کمپیوٹر پہ چل رہی ہیں ٹھیک ہے دنیا میں کوئی کمپیوٹر پڑا ہوا یا ایک زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک کمپیوٹر ہے جس سے آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ویب سائٹ تو دے دیں آپ اپنا پیج تو ہمیں دے دیں تو آپ کو وہ پیج اٹھ کے آپ کے بروزر میں ڈسپلے ہو جاتا ہے اب ہر کمپیوٹر کا ایک آئی پی ایڈریس ہے آپ امیجن کیجئے کہ آپ جو ہے آپ کو ہر کمپیوٹر کا ایک آئی پی ایڈریس یاد رکھنا پڑ رہا ہو تو کیسا لگے گا پھر کیا ہوگا ہر صاحب کی جیب میں دس بیس پرچیاں ہوں گی جن کے اوپر امپورٹنٹ ٹیلیفون نمبرس کے ساتھ لکھا ہوگا important I P addresses Yahoo کا ایڈریس وہاں لکھا ہوگا گوگل کا ایڈریس لکھا ہوگا ورچوئل یونیورسٹی کا لکھا ہوگا اور ساتھ اور بہت سارے دس بیس نمبر لکھے ہوئے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی زیادہ فیزیبل طریقہ ہے کیونکہ آئی پی ایڈریسز کی تعداد انارمسلی زیادہ ہے بہت زیادہ آئی پی ایڈریسز موجود ہیں اب بہت زیادہ ویب سائٹس موجود ہیں تو اس کام کے لیے ہم نے ایک اور چیز ایجاد کی جسے ہم ہوسٹ نیمز یا ڈومین نیمز کہتے ہیں ڈومین نیمز یہ ہوتے ہیں کہ آپ ہر آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ ہر آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ نہیں یعنی آپ یہ کرتے ہیں آپ ایک آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ ایک نام فرینڈلی قسم کا نام رکھ دیتے ہیں مثلا آپ نے لکھ دیا جی W W W dot V U dot E D U dot P K اس کا بھی ایک طریقہ ہے پی کے کا مطلب پاکستان ای ڈی یو کا مطلب ایجوکیشنل تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے بہرحال آپ ایک نام اسائن کر دیتے ہیں یہ نام کون اسائن کرتا ہے یہ نام جو بین الاقوامی اتھارٹی ہے انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی انٹرنیٹ وہ اسائن کرتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک ڈومین نیم اپنا ڈومین نیم رجسٹر کرواتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ ایک اپنے کمپیوٹر کا آئی پی بھی بتاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو کہ یہ والا ڈومین نیم جو ہے یہ فلاں کمپیوٹر کے آئی پی ایڈریس کے مطابق ہے مثلا وہ W W dot V U dot E D U dot P K against ایک آئی پی ایڈریس جو ہے وہ اپنے ڈومین نیم سسٹم میں انٹر کر دیں گے اور وہ ہوتے ہوتے دنیا کے تقریباً سبھی کمپیوٹر کو پتا چل جائے گا کہ جی یہ والا جو اگر آپ کو براؤزر میں یہ نام لکھا جائے W W W dot dot E dot P K تو اس کا آئی پی ایڈریس یہ ہے تو اس طرح سے ڈومین نیم سسٹم کے تھرو ہم ایک ڈومین نیم کو آئی پی ایڈریس کے اگینسٹ میپ کرتے ہیں اور اس کو وائس ورسا بھی کر سکتے ہیں جو پروٹوکول اس میں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک A R P address resolution protocol اور R A R P reverse address resolution protocol اہم ہے یہ پروٹوکول کیا کرتے ہیں یہ آئی پی ایڈریس سے ڈومین نیم اور ڈومین نیم سے آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کرنے کے کام آتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں آپ نے براؤزر میں اگر ایچ ڈی پی کے ٹائپ کریں گے تو یونیورسٹی کا ڈیفالٹ ہوم پیج جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا اس کے بجائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وی یو نے جو اپنا ڈومین نیم انٹری کروائی ہوئی ہے اس میں ورچوئل یونیورسٹی کے کمپیوٹر کا جو آئی پی ہے جو انٹرنیشنلی آپ کو ویزیبل ہوگا وہ ہے 203.215.177.33 یہ چار بائٹ کا آئی پی ایڈریس ہے تو اگر آپ H T P colon double slash دو سو تین ڈاٹ دو سو پندرہ اگر آپ یہ لکھ کے انٹر کریں گے تو پھر بھی آپ وی یو ہی کے ہوم پیج تک پہنچیں گے فرق صرف اتنا ہے کہ اب کے D N S domain name system استعمال نہیں ہوگا اب کے جو نام V U dot E D dot P K ہے اس کو آپ کے آئی پی ایڈریس میں ٹرانسفارم یا ٹرانسلیٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ بنیادی مقصد ہے ڈومین نیم اسائن کرنے کا ایک لوکل جو نیٹورک آپ کا اپنا بنا ہوا ہے اس میں بھی ہر کمپیوٹر کا ایک نام رکھا جا سکتا ہے اور اس کو ایک آئی پی ایڈریس دیا جا سکتا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ایک اپنا لوکل لین بنا لیں اس کو انٹرانیٹ بھی کہتے ہیں ایک لوکل اپنا چھوٹا سا انٹرنیٹ اپنا بنا لیں اپنے کمپیوٹر پر مشتمل اس میں ہر کمپیوٹر کا ایک نام ہوگا اور اس کا آئی پی ایڈریس ہوگا اور وہاں پہ بھی آپ اسی طرح سے یہ کام کر سکیں گے تو وہاں پہ آپ اسے ہوسٹ نیم کہیں گے وہ مشین جس کے اوپر آپ جس کا کوئی آئی پی ایڈریس ہو اور جس کے اوپر آپ کوئی سرور وغیرہ کوئی سروس رن کر رہے ہوں اس کو آپ اس کے نام کو آپ ہوسٹ نیم کہیں گے ہوسٹ نیم اور اس کے اگینسٹ آپ کا نیم کے اگینسٹ آپ کا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے تو ہم ذرا ویل نون کچھ جو ہمارے پاس یو آر ہیں ان کے ڈومینس ہیں ان کے ہم آئی پی ایڈریس کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں بہت انٹرسٹنگ چیز ہے پہلی entry W W W dot V U dot E D U dot P K virtual university کی ویب سائٹ اس کا آپ ایڈریس دیکھ رہے ہیں سملرلی یاہو کا ایڈریس ہے یہ آپ دیکھ لیجیے ایچ ڈی پی کے بعد آپ یاہو ڈاٹ کام لکھنے کی وجہ آپ یہ ایڈریس دے دیں گے تو یاہو کی ویب سائٹ کھل جائے گی ministry of science and technology government of Pakistan اس کی آپ کو ویب سائٹ کا ایڈریس اور اس کا اگینسٹ آئی پی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ W W W dot pak dot G O V dot P K ہے اس کا I P address sixty six dot one nine seven dot forty two dot two fifty three ہے اگر آپ یہ ٹائپ کیجیے گا تو پھر بھی ہماری جو قومی حکومت ہے ہماری اس کی ویب سائٹ ہی اوپن ہوگی سو اس طرح گوگل ڈاٹ کام اور ہو ایس ڈاٹ نیٹ کی آپ ایڈریسز دیکھ رہے ہیں ہو از کی بات ہم نے کافی دفعہ کر لی ہے ہم نے ہو از کا تذکرہ پہلے بھی کیا اب پھر کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے ہو از ویسے تو انگریزی کا ایک بڑا ایک نارمل سا جملہ ہے جس سے آپ تعارف حاصل کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں قریباً یہی چیز جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ بھی ہے ہو از بنیادی طور پہ ایک سروس ہے ایک ویب سائٹ ہے ہو از سرورز ہوتے ہیں آپ ایک ہو از سرور سے یہ پوچھتے ہیں آپ نے آپ کو اس کا پورٹ نمبر بتایا ہے غالباً پورٹ فور تھری ہے فورٹی تھری تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر اپنی ڈومین رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ جاننے میں یقیناً دلچسپی لیں گے کہ یہ ڈومین کسی اور صاحب نے پہلے سے تو رجسٹر نہیں کروائی ہوئی تو اگر آپ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو ہو از سروس استعمال کرنی ہوگی اس کا ایک اسپیشل سینٹیکس ہے کہ آپ ہو از سرور کو اس پورٹ پہ اگر اس آئی پی ایڈریس پہ آپ اگر یہ والی کمانڈ بھیجیں گے اور کمانڈ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کا ڈیزائرڈ ڈومین نیم ہے مثلا ہمارا اپنا اگر ڈیزائر ڈومین نیم اب اگر ہم لکھیں W W W dot V U dot E D dot P K ہوئے سرور کو ریکویسٹ بھیجیں کہ جی اس بارے میں بتاؤ کہ ہے یا نہیں ہے تو ہمیں وہ رسپانس جو بھیجے گا اس کے اندر اس کی ڈیٹیل بھیج دے گا کہ جی یہ رجسٹرڈ ہے یہ ورچوئل یونیورسٹی نے رجسٹر کروائی ہوئی ہے فلاں صاحب نے یہ رجسٹر کروائی اور یہ اویلیبل نہیں ہے مثلا اگر اس کے اگینسٹ کوئی اور ڈاٹ او آر جی یا اس قسم کا کوئی آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں اور وہ آلریڈی رجسٹرڈ نہیں ہے تو جلدی کیجیے آپ اسے رجسٹر کروا سکتے ہیں وہ سرور جو ہوئے سرور ہے وہ آپ کو جو ریکویسٹ بھیجے جو ریسپانس بھیجے گا واپس وہ آپ کو اس میں یہ لکھ کے بھیج دے گا کہ domain not found the database یہ ڈومین جو ہے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے ہی نہیں تو اس کیس میں پھر آپ ڈومین رجسٹر کروا سکیں گے انٹرنیٹ سے رابطہ کر کے وگرنا نہیں ابھی ہم نے بہت دفعہ بات کر لی ہے کہ جی سرور کو ریکویسٹ بھیجیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو یہ سرور کیا چیز ہے اور یہ کلائنٹ کیا بلا ہے ہم اپنے زمانے طالب علمی میں ویل ایک شخص اپنی عمر کے بیشتر حصے میں طالب علم ہوتا ہے بلکہ اگر سر تمام عمر طالب علم رہے تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے اگر اسٹوڈنٹ لائف میں نارملی یونیورسٹی لائف میں نارملی یہ ہوتا کہ آپ جب میس میں جاتے ہیں یا کیفیٹیریا میں جاتے ہیں تو آپ آواز لگاتے ہیں کہ فلاں صاحب جی وہ آتے ہیں وہ آپ کو سرو کرتے ہیں تو ہم اپنے زمانے میں چونکہ بریڈنگ پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ وہ سرور صاحب کہاں ہیں کیونکہ ہم کلائنٹ تھے اور وہ سرور تھے تو کلائنٹ اور سرور کا کم از کچھ ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے آپ اگر ورچوئل یونیورسٹی کا ویب پیج دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ریکویسٹ کسے بھیجیں گے آپ ہمارے کمپیوٹر کو ریکویسٹ بھیجیں گے جو ورچوئل یونیورسٹی کے ایک کمرے میں پڑا ہوا ہے یا کہیں اور بھی پڑا ہو سکتا ہے خیر تو آپ کیا کریں گے آپ اپنے ویب براؤزر میں اس کا ایڈریس ٹائپ کریں گے ویب براؤزر ریکویسٹ بھیجے گا یہ ایک کلائنٹ سافٹ ویئر ہے اور اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب ورچوئل یونیورسٹی کا ویب سرور دے گا وہ ایک سرور ہے اس کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہے جو آپ کو جواب دے گا اس پرٹیکولر آئی پی ایڈریس کے اوپر پرٹیکولر پورٹ کے اوپر اگر آپ ایچ ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو پورٹ ایٹ زیرو کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہوگا وہ آپ کو جواب دے گا اسے ہم سرور کہیں گے پورٹ ایٹ زیرو کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے نارملی اسے ہم web server H T P web server کہتے ہیں مائکروسافٹ کی انٹرنیٹ انفارمیشن سروسز جو ہیں یا انٹرنیٹ انفارمیشن سرور 5 جو ونڈوز 2000 کے ساتھ آتا ہے یہ ایک H D D B web server ہے بنیادی طور پر تو یہ تو بات بہت ہو گئی اب ہم ذرا ساکٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ ساکٹ کیا چیز ہوتی ہے اور ہم اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ساکٹس کے کمیونیکیشن کی بات بھی کرتے چلیں گے بہت بات ہوگی آئی پی ایڈریس کی بات ہوگی پورٹس کی ہم نے بات کر لی اب ہم ساکٹ کی بات کرتے ہیں ونڈوز ساکٹ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ جہاں سے چلی تھیں سب سے پہلے یہ بی ایس ڈی سے نکلی ہیں Berkeley software distribution Berkeley university ہے تو university of California at Berkeley تو وہاں سے بنیادی طور پہ یہ ایوالو ہوئے سارے اسٹینڈرڈ یونکس کے اندر جو ساکٹس کا بڑا ساؤنڈ اسٹینڈرڈ ہے یہ برکلے یونیورسٹی میں ایوالو ہوا تو ان کو وہاں سے جو جتنا بھی سافٹ ویئر بنایا گیا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اسے ہم اسے collectively Berkeley software distribution کہتے ہیں تو ساکٹس جو ہیں یہ بھی ہمیں بی ایس ڈی سے ہی ملی ہیں B S D Unix Berkeley software distribution Unix جو یونکس آپریٹنگ سسٹم وہاں ڈیولپ کیا گیا اس کو ترقی دی گئی یہ اس کا حصہ تھا اور وہ ساکٹس آج بھی بہت پاپولر اور بہت روبسٹ ہیں بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہیں ونڈوز کی ساکٹس جو ہیں یہ بنیادی طور پہ آئیڈیا وہیں سے آیا ہے اور اس میں پھر مائکروسافٹ نے اپنی بھی بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں ہم دیکھیں گے اس کی کیا لمیٹیشن ہیں یا کیا اگر کوئی ایڈوانٹیجز ہیں تو اس کا بھی ہم تذکرہ کر ہی دیں گے تو اب دیکھیں ساکٹ کیا چیز ہوتی ہے ساکٹ بنیادی طور پہ ایک کمیونیکیشن اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے مثلا میرا کمپیوٹر ہے میں آپ کے کمپیوٹر سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نہیں میں نہیں میرا کمپیوٹر آپ کمپیوٹر سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو میرے کمپیوٹر کے کا بھی ایڈریس ہے ٹھیک ہے آپ کمپیوٹر کے کا بھی ایڈریس ہے ہم ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کو استعمال کرتے ہوئے بات کرنے جا رہے ہیں جی بہت اچھے تو میں کیا کروں گا آپ کے کمپیوٹر کو ایک پرٹیکولر پورٹ کے اوپر ریکویسٹ بھیجوں گا آپ میرے کمپیوٹر کو بھی اس طرح سے ایک پرٹیکولر پورٹ کے اوپر ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں تو کسی پرٹیکولر پورٹ کے اوپر ریکویسٹ ریسیو کیسے کریں گے ہم یہ کیسے ہوگا کہ ہم ایک ریکویسٹ ریسیو کریں یا سینڈ کریں یعنی ایک پرٹیکولر آئی پی ایڈریس اور پورٹ کے اوپر ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کا جو میکنیزم ہے یا جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے ایک وہاں پہ جو ایک میموری ویریبل ہے یا ایک اسٹرکچر ہے اسے ہم بنیادی طور پہ ساکٹ کہتے ہیں ونڈوز میں جب اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تو اس کو ونڈوز ساکٹ کہہ دیتے ہیں تو ایک ساکٹ کی بنیادی طور پہ دو کیریکٹرسٹک ہیں ایک آئی پی ایڈریس اس مشین کا جس میں وہ ساکٹ بنی ہوئی ہے اور دوسرا آپ کے پاس پورٹ نمبر جس پورٹ کے ساتھ وہ ساکٹ باؤنڈ ہے جی ہاں بائنڈنگ کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ ایک ساکٹ جب آپ کریٹ کرتے ہیں نئی ساکٹ جب آپ بناتے ہیں دیکھیں گے فنکشن کال ہے بیسکلی ساکٹ کی فنکشن اس سے کال کرنے سے ساکٹ بن جاتی ہے ساکٹ جب بن جاتی ہے تو اس کا کوئی آئی پی ایڈریس اس کا کوئی پورٹ نمبر وغیرہ نہیں ہوتا وہ صرف ایک data structure initialise structure type کی چیز ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم کے اپنے لسٹ میں تو ہوتا کیا ہے اس کے بعد آپ اسے بائنڈ کرتے ہیں کسی پرٹیکولر ایڈریس کے ساتھ کیونکہ جب آپ میں نے بات کی تھی کہ جب آپ ریکویسٹ بھیجیں گے کسی سرور کو یا جواب دیں گے کسی ریکویسٹ کا تو آپ کو اپنا آئی پی ایڈریس بتانا ہوتا ہے ڈیسٹینیشن کا آئی پی ایڈریس بتانا ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کسی پرٹیکولر پورٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں پورٹ کے اوپر سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ساکٹ جو ہے وہ پرٹیکولر پورٹ اور آئی پی ایڈریس کے اوپر باؤنڈ ہونی چاہیے باؤنڈ کا مطلب اور کچھ نہیں ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس پورٹ اور اس آئی پی ایڈریس کے اوپر جو بھی ریکویسٹ آئے گی اس کو یہ والی ساکٹ ہینڈل کرے گی اور آپ جو فنکشن کال کریں گے اس ساکٹ کے اوپر جو فنکشن آپ کال کریں گے ونڈوز اے پی آئی کے ونڈوز ساکٹ کے جتنے فنکشن آپ اس ساکٹ کے لیے کال کریں گے وہ بنیادی طور پر اس آئی پی ایڈریس اور اس پورٹ کے اوپر آپریشن پرفارم کریں گے اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں اب ذرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ H T T P client کیا چیز ہے جیسے ہم بات کی براؤزر کو ایچ ٹی پی کلائنٹ کہتے ہیں کیونکہ ایچ ٹی پی سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے اور آپ کا جو یو آر ایل ہوتا ہے وہ کن کن پارٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے آپ کا browser H T P protocol کے تھرو ویب پیجز اٹھا کے لے کے آتا ہے ایچ ٹی پی پروٹوکول کی پروٹوکول کی اپنی کمانڈس ہیں مثلا جیسے میں نے بات کی کہ جب آپ کو یو ایل ایل وغیرہ ٹائپ کر کے انٹر پریس کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے انٹر پریس کر دیا لیکن ان افیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کا براؤزر ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے آپ کے ٹارگیٹ سرور کے ساتھ جی نہیں آپ کا براؤزر سب سے پہلے ہوسٹ فائنڈ کرتا ہے اگر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے براؤزر نارملی فائنڈنگ ہوسٹ قسم کا ایک میسج دیتے ہیں جس کو ہم پی وی سی اسکپ کر گئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوتا کیا ہے آپ جو یو آر ایل ٹائپ کرتے ہیں V U dot E D U dot P آپ نے ٹائپ کیا تو آپ کا براؤزر ایک D N S request generate کرتا ہے ڈومین نیم سروس کے لیے ایک ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے کہ جی ہمیں اس والے جو جو آئی پی ایڈریس اس اس کا ہمارا ڈومین نیم ہے کے لیے آپ ہمیں ایک آئی پی ایڈریس لا کے دیجیے یہ ڈومین نیم سسٹم کو ایک ریکویسٹ جاتی ہے وہ ریکویسٹ جہاں تک بھی جائے آخر جس دنیا میں جس بھی سرور کو پتا ہے آپ کے اس میپنگ کا V U dot E request response واپس بھیج دیتا ہے ریسپانس آپ کے پاس آ گیا آپ کے پرٹیکولر براؤزر کے پاس آ گیا اس کو آئی پی ایڈریس پتا چل گیا اب یہ اس آئی پی ایڈریس کی پورٹ ایٹ زیرو کے اوپر کنیکٹ کرے گا پورٹ ایٹ زیرو کے اوپر کیوں کیونکہ یہ H T T P browser ہے یعنی کہ یہ ویب پیجز فیچ کر کے لا رہا ہے وہاں پورٹ ایٹ زیرو کے اوپر کنیکٹ کرے گا اور پھر وہاں اس براؤزر سے کوئی اس پرٹیکولر سرور سے کوئی ڈاکیومنٹ فیچ کر کے لائے گا تو دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈاکیومنٹ فیچ کر کے لائے گا اور پورٹ ایٹ زیرو کے اوپر ہی کیوں یہ کنیکٹ کرتا ہے اس کے لیے ہمیں یو آر ایل کے تھوڑے حصے بکھرے کرنا ہوں گے ایک یو آر ایل دیکھ لیجیے H T T P colon double slash W W dot V U dot E D U dot P K slash default dot H T M یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایچ ٹی ٹی پی شروع میں لگا ہوا یہ پروٹوکول اسپیسیفکیشن ہے آپ کے یو آر ایل کا یہ حصہ جو ہے یہ پروٹوکول اسپیسیفکیشن کہلاتا ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جو ریکویسٹ جا رہی ہے یہ ایک H T T P request ہے اور یہ پورٹ ایٹ زیرو کے پر جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈومین نیم ہوتا ہے جس کو ریزالو کر کے آئی پی ایڈریس میں ٹرانسفارم کیا جانا ہوتا ہے کہ آپ اس آئی پی ایڈریس کی پورٹ ایٹی کے اوپر ریکویسٹ بھیجیں گے W W W dot V U dot E D dot P K آپ ریکویسٹ بھیجیں گے اس کے اندر آپ کیا مانگیں گے اس سرور سے اس ریکویسٹ میں آپ اس سرور سے default dot H T M file مانگیں گے تو اس سے آنورڈ رائٹ سائڈ پہ جو کچھ بھی ہے یہ ڈاکیومنٹ نیم ہوتا ہے یہ ہے آپ کے اسٹرکچر یو آر ایل کا اسٹرکچر ایف ٹی پی کی اگر آپ نے سائٹس براؤز کرنی ہو تو آپ ایچ ٹی پی کی جگہ پہ ایف ٹی پی دیں گے اور اب کے آپ کا جو براؤزر ہے وہ ایف ٹی پی سائٹ سے کنیکٹ کرے گا اس کی ریسپیکٹ پورٹ کے اوپر پورٹ ٹو ون جو ہم نے پہلے بات کی تھی تو جناب اب ہم پھر سے ساکٹس کی بات کرتے ہیں ہماری دوڑ آج ساکٹس تک ہے تو اب ہم مختلف ساکٹس کے اوپر جو مختلف آپریشن ہوتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں ہم نے بات کی ہے کہ ایپلیکیشن جو ہے نیٹ ورک ایپلیکیشن جو ہوتی ہیں یہ دو دو قسم کی ہوتی ہیں ایک آپ کی کلائنٹ ایپلیکیشن ہے اور دوسرا آپ کی سرور ایپلیکیشن ہے جس طرح آپ کا براؤزر جو ہے وہ H D P client application ہے بالکل ویسی انٹرنیٹ انفارمیشن سرور یا کوئی بھی web server Apache web server کوئی بھی ویب سرور جو رن ہو رہا ہے ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر اور ministry of science and technology کی ویب سائٹ کے اوپر دنیا میں کہیں بھی وہ ایک سرور ایپلیکیشن ہے تو uh, اور سرور اصل میں یہ کلائنٹ اور سرور کا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کی ساکٹس کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے ساکٹس جو ہوتی ہیں یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک سرور ساکٹ اور دوسری کلائنٹ ساکٹ اب ہم ذرا کنسپچلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ساکٹ جو ہے وہ کن کن اسٹیپس سے گزر کے ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کے قابل ہوتی ہے سب سے پہلے جناب ایک آپ ساکٹ کریٹ کیجیے گا ایک ساکٹ کریٹ کر چکنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ہم نے بات کی کہ ساکٹ جب کریٹ ہوتی ہے تو وہ ایک را نارمل ساکٹ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا جس طرح آپ کا انشلائز اسٹرکچر ہے بالکل ویسے ہی آپریٹنگ سسٹم کے پاس ایک آپ نے ساکٹ اور کریٹ کر کے رکھ چھوڑی آپریٹنگ سسٹم آپ کو اس ساکٹ کا نمبر یا ساکٹ ہینڈل آپ کو فراہم کر دیتا ہے بنیاد طور پہ انٹرجیٹ نمبر ہوتا ہے کہ جی یہ ساکٹ نمبر اتنا کریٹ ہو گئی آپ کے پاس یہاں پہ آپریٹنگ سسٹم کی لسٹ میں ساکٹ کریٹ ہو چکنے کے بعد اب آپ کو بائنڈنگ کرنا پڑے گی جی ہاں بائنڈنگ آپ کو کیوں کرنا پڑے گی اس کے اوپر ایک نگاہ دوڑاتے ہیں اب کلائنٹ اپلیکیشن جو ہیں وہ آپ کے سرور سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو انہیں کیا چیز پتا ہونی چاہیے انہیں آپ کا آئی پی ایڈریس پتا ہونا چاہیے اور آپ کا پورٹ نمبر پتا ہونا چاہیے تو کیا کلائنٹ کا آئی پی ایڈریس اور پورٹ نمبر پتا ہونا چاہیے سرور کو ریکویسٹ بھیجنے کے لیے کلائنٹ کے ریکویسٹ بھیجنے کے لیے یقیناً ہرگز نہیں کلائنٹ ریکویسٹ بھیج رہا ہے نا تو سرور صاحب تو بے نیاز ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جب کلائنٹ سے ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے آپ کے کے کے سرور آئی پی ایڈریس اور اس پرٹیکولر پورٹ نمبر کی تو سرور کیا کرتا ہے سرور کو اس آئی پی ایڈریس اور اس پورٹ نمبر کے اوپر سن رہا ہونا چاہیے کچھ ایپلیکیشن چل رہی ہونی چاہیے وہاں پہ دیٹ از وائی جو سرور کی ساکٹ ہوگی اس کے لیے بائنڈنگ نیسری ہے سرور ساکٹ کے لیے بائنڈنگ لازمی ہے ایک سرور ساکٹ کو بائنڈ لازمن کرنا پڑتا ہے جبکہ ساکٹ کے لیے بائنڈنگ ایکسپلسٹلی لازمی نہیں ہوتی کلاس ساکٹ جب سرور کو ریکویسٹ بھیجتی ہے تو ریکویسٹ بھیجنے سے پہلے اگین کنیکشن اسٹیبلش کرنے سے پہلے آپریٹنگ سسٹم خود سے ہی کوئی پورٹ نمبر وغیرہ اسے local I P port number وغیرہ اسائن کر دیتا ہے کیونکہ اس کا port number I P address وغیرہ کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتا سرور کا پورٹ نمبر اور آئی پی ایڈریس بہت میٹر کرتا ہے اسے بہت سارے کلائنٹس نے کنیکٹ کرنا ہے لیکن کلائنٹ تو گرا پڑا ایک طرح سے ویسے ایسا بھی نہیں ہے کلائنٹ اپلیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ اپلیکیشن ہوتی ہے کلائنٹ ایپلیکیشن ریکویسٹ بھیج رہی ہے سرور کو تو وہ تو کہیں سے بھیج سکتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی کمپیوٹر سے کسی بھی پرٹیکولر پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے تو سرور ساکٹ کی ایک اور چیز ایک اور آپریشن جو سرور ساکٹ کے اوپر ہمارے پاس سامنے آتا ہے وہ ہے بائنڈ آپریشن اب کلائنٹ کی بات کرتے ہیں کلائنٹ کے لیے نیکسٹ آپریشن جو ہے وہ ہے جناب کنیکٹ آپریشن کلائنٹ ساکٹ جو ہے وہ سرور کو کنیکٹ کرتی ہے اور بس اتنا کنیکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کا ہے اس کا سرور سے T C P I P connection establish ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جتنی بات کر رہے ہیں یہ ٹی سی پی آئی پی ساکٹ کے بات کر رہے ہیں ونڈو ساکٹ ساکٹ ٹو کے اندر جو آپ کی ونڈو ساکٹ لائبریری ہے لیٹسٹ ورژن ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر 1.1 میں بھی تقریباً یہی چیزیں ہیں ہم کوشش ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم فنکشنز وغیرہ ڈسکس کر رہے ہوں یہ سارے بی ایس ڈی کمپلائنٹ ہوں جو برکلے سافٹ ویئر ڈسٹریبیوشن کا جو یونکس ورژن تھا اس کے اندر جو ساکٹس کے آپریشن ڈیفائنڈ تھے اور سارا کچھ تھا ہم اس سے زیادہ سے زیادہ کلوز رہنا چاہ رہے ہیں دیٹ از وائی ہم جو مائکروسافٹ کے پروپرائٹی فنکشن ساکٹس کے ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے ہم وہ فنکشن ڈسکس کریں گے کہ جن کی نالج ہونے کے بعد آپ اگر یونکس پہ پروگرامنگ کرنا چاہیں تو آپ کو بہت زیادہ آڈ فیل نہیں ہوگا تو یہ نالج آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کلائنٹ ساکٹ کی کلائنٹ کے لیے ایک اور ساکٹ آپریشن ہے کنیکٹ اب پھر سرور کی طرف آ جاتے ہیں سرور صاحب اب بن گئی آپ کے پاس ان کے سرور نے ایک ساکٹ بائنڈ کر دی اس کے اوپر ٹھیک ہے ساکٹ بائنڈ ہوگی لیکن ابھی تک یہ ساکٹ تو بائنڈ ہوگی ٹھیک ہے اس کو ایک آئی پی اسپورٹ اسائن ہو گیا لیکن جو نیکسٹ آپریشن سرور کو کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لسن لسن کا آپریشن جب کسی ساکٹ کے اوپر پرفارم ہوتا ہے تو وہ ساکٹ لسن موڈ میں آ جاتی ہے یعنی وہ ایک سرور ساکٹ کے طور پہ بہیو کرتی ہے اب لسننگ کے بعد جو نیکسٹ آپریشن ہوگا لسن کے بعد جو نیکسٹ آپریشن ہوگا وہ ایکسپٹ ہے جو بھی کنیکشن کلائنٹ کی طرف سے جو ریجنیٹ ہوگا اس کو سرور نے ایکسپٹ کرنا ہے لسن سے آپ کی جو ساکٹ ہے وہ لسن موڈ میں آ گئی اب ایک سرور ساکٹ کے طور پہ بہیو کرے گی اور اس کے بعد اب آپ کی ایکسپٹ کال جو ہے ایکسپٹ آپریشن جو ہے یہ سرور ساکٹ کے اوپر اس کو اس کے لیے انیبل کر دے گا کہ وہ کلائنٹ سے آنے والی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر سکے تو یہ آپ کی سرور ساکٹ کا ایک اور آپریشن ہو گیا تو بات پھر کلائنٹ کی طرف چلے گی لیکن نہیں اب کے ہوا یوں کہ جو سرور ساکٹ ہے اس نے جو فنکشن اس کے اسپیسیفک فنکشن وہ ہو گئے ہو گئے اور کلائنٹ کے بھی ہو گئے کنیکٹ وغیرہ ہو گیا اب جو نیکسٹ کام ہے وہ ہے سینڈ اور ریسیو چونکہ ہم فل ڈپلیکس ساکٹس کی بات کر رہے ہیں تو کلائنٹ ہو یا سرور ہو دونوں سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں ایک کلائنٹ نارملی پہلے سینڈ کال کرتا ہے اور سرور نارملی پہلے ریسیو کال کرتا ہے ڈیٹا کلائنٹ ریکویسٹ پہلے بھیجتا ہے اور سرور جو ہے وہ اس کو پہلے ریسیو کرتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کلائنٹ جو ہے کیا چاہ رہا ہے اور جو کچھ وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کے ریسپانس میں سرور پھر سینڈ کال کر کے کلائنٹ کو تشفی کر دیتا ہے اس کو اس کا جواب دے دیتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کو واپس دیتا ہے یا کوئی ایرر میسج بھیج دیتا ہے جس طرح آپ کو براؤزر میں H T P four zero four error آتے ہیں وہ فائل ناٹ فاؤنڈ آپ کو کوئی پیج نہیں ملا تو سرور کو جب کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ اس کو ایرر بھی ریٹرن کر سکتا ہے تو یہ ہمارے سارے آپریشنس موجود ہیں ان کو ایک نگاہ پھر سے آپ دیکھ لیجیے ان کی جو ایک لسٹ ہے جو آپریشن ہمارے پاس موجود ہیں سب سے پہلے آپ ایک ان باؤنڈ ساکٹ کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد کلائنٹ اور سرور میں ڈفرینس ہے کلائنٹ کے کیس میں آپ اس کے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹ کال جو ہے یہ امپلسٹلی آپ کی ساکٹ کو بائنڈ کر دیتی ہے کلائنٹ سائڈ پہ لیکن سرور سائڈ کے اوپر آپ کو ایکسپلسٹلی کسی پرٹیکولر آئی پی ایڈریس اور پورٹ سے بائنڈ کرنا پڑتا ہے سرور سائڈ پہ ایک اور پھر آپ کو لسن موڈ میں اس کو ساکٹ کو لانا پڑتا ہے پھر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایکسیپٹ سے کنیکشن ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کی کلائنٹ آپ کی socket server socket accept function call کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کلائنٹ سے جتنی کنیکٹ کالز آتی ہیں کلائنٹ کی ساکٹس کے اوپر جتنی کنیکٹ کال آتی ہیں وہ سکسیزفل ہو کے آتی ہیں یعنی ان کے تھرو آپ کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے اگر آپ سرور پہ لسن تک رہیں ایکسپٹ کال نہ کریں تو اس سرور ساکٹ سے کوئی کلائنٹ کنیکٹ نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو دو فنکشن ہیں سینڈ اور ریسیو یہ کلائنٹ اور سرور دونوں کے لیے کامن ہے ونڈوز میں ساکٹس کس طرح سے امپلیمنٹڈ ہیں جس طرح سے آپ نے کامن کنٹرول لائبریری دیکھی تھی com C T L thirty two dot D L L اسی طرح سے جو ونڈوز ساکٹس ہیں یہ بھی ایک D L L file Windows sockets کے جتنے آپریشن ہیں فنکشنز وغیرہ ڈیٹا اسٹرکچر سب کچھ یہ ڈائنامک لنک لائبریریز کی فارم میں امپلیمنٹڈ ہے اس کی ایک لسٹ آپ سکرین کے اوپر دیکھ لیجیے جو سب سے امپورٹنٹ فائل ہماری اس پرٹیکولر ایپلیکیشن کے لیے ہوگی یہ ہے W S two underscore thirty two dot D L L یہ main Windows socket version two D L L ہے ورژن ٹو سے کیا مراد ہے مائکروسافٹ ورژننگ کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ ساری کمپنیز کرتی رہتی ہیں نئے فیچرز نئے فنکشنز ونڈو ساکٹس کے انٹروڈیوس ہو گئے تو ورژن ٹو آ گیا اس کے ساتھ آپ کو W sock thirty two dot D L L file نظر آ رہی ہے یہ جو Windows socket one point one کی جو اپلیکیشن تھی پرانی اپلیکیشن جو تھی ان کی سپورٹ کے لیے ہے یہ تھرٹی ٹو بٹ اپلیکیشن کے ساتھ کام کرے گی اس کے بعد ایک اور لائبریری ہے ون ساک ڈاٹ ڈی ایل ایل یہ بھی ونڈوز ساکٹس 1.1 سپورٹ کے لیے ہے لیکن یہ پرانی 16 بٹ جو ونڈوز 3.1 وغیرہ تھی ان ونڈوز کی سکسٹین بٹ اپلیکیشن کی سپورٹ کے لیے ہے یہ اس لائبریری کی موجودگی کی وجہ سے پرانی اپلیکیشن آج کی ونڈوز کے اوپر چل جاتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور لائبریریز بھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ونڈوز ساکٹس کی کوئی بھی فیچر یوز کرنے سے پہلے ساکٹ کریٹ کریں کچھ بھی کریں اس سے پہلے آپ کو ونڈوز جس طرح کامن کنٹرول کی لائبریری آپ کو لوڈ کرنا پڑتی تھی اس کو انیشلائز کرنا پڑتا تھا بالکل ویسے ہی آپ کو ونڈوز ساکٹس کی لائبریری بھی انیشلائز کرنا پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں آپ کون سا فنکشن کال کرتے ہیں آپ W S start up function call کرتے ہیں اس کے فرسٹ پیرامیٹر میں آپ ریکویسٹ ورژن بھیجتے ہیں اس کے ہائی آرڈر بائٹ میں آپ مائنر ورژن اور لو آرڈر بائٹ میں آپ major major version version specify کرتے ہیں سے مراد مثلاً اگر آپ ونڈوز ساکٹ زیرو کی اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو میجر ورژن ٹو ہے مائنر ورژن زیرو ہے اس کا دوسرا پیرامیٹر جو ہے یہ ڈبلو ایس اے ڈیٹا نامی اسٹرکچر جو ہے اس کا ایڈریس ہوگا یہ جو اسٹرکچر آپ یہاں پہ دیں گے یہ ڈیٹا ریسیو کرے گا اس کے اندر ڈبلو ایس اسٹارٹ اپ ساری انفارمیشن ڈال دے گا تو یہ فنکشن کس کام آتا ہے آپ فرض کیجئے آپ ونڈوز 1.1 کی اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں اچھا یہ ورژننگ کیا ہے یہ یہ ہے کہ 1.1 میں کچھ فنکشنز ہیں سملرلی جو نیا ورژن آیا نئی D L L window sockets two اس کے اندر کچھ نئے فیچرز نئے فنکشنز وغیرہ وغیرہ ہیں اگر آپ ون پوائنٹ ونڈو ساکٹس بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ W S A start up میں جو ورڈ دیں گے اس کے ہائی ورڈ میں بھی ون ہوگا لو ورڈ میں آپ 1.1 ورژن ریکویسٹ کریں گے اس کے ریسپانس میں وہ ڈبلو ایس اے جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کے ممبرس کو فل اپ کر دے گا جس کے اندر وہ اویلیبل ورژن سارا کچھ جو انفارمیشن ہے وہ ساری وہاں پہ آ جائے گی اس سے ایس اے اسٹارٹ اپ کال اگر سکسیزفل ایکسیکیوٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ورژن آپ نے ریکویسٹ کیا ہے وہ ورژن اس سسٹم پہ انسٹالڈ ہے مثلا اگر آپ ونڈوز نائنٹی فائیو کے پرانے سسٹم کے اوپر ایس اے اسٹارٹ اپ کال کرتے ہیں ود ورژن ورژن جس کے اوپر انسٹالڈ نہیں ہے تو یہ ایس اے اسٹارٹ اپ کال فیل ہو جائے گی لیکن آج کل کے سسٹمس کے اوپر یہ ونڈوز ساکٹس ورژن 2 کی جو آپ ریکویسٹ کریں گے لائبریری اس کے فیچر تو یہ سکسیزفل کال ہوگی اب ہم ساکٹس کی امپلیمنٹیشن کا سفر آغاز کرتے ہیں بالکل لیکچر کے آخر میں ہم ساکٹ کریٹ کرنا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی چیزیں نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو دیکھیے آپ جب کوئی ساکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ساکٹ کا فنکشن کال کرتے ہیں اس کے تین پیرامیٹرس ہیں فرسٹ پیرامیٹر میں آپ ایڈریس فیملی اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کس قسم کا ایڈریس آپ چاہتے ہیں صرف آئی پی ایڈریسز ہی نہیں ہوتے اور بہت قسم کے ایڈریسز موجود ہیں ہم نے صرف آئی پی ایڈریسز کی بات کی ہے اس طرح ایتھنیٹ ایڈریسز بھی ہوتے ہیں میک ایڈریس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا تو یہاں پہ آپ ایڈریس فیملی میں A F underscore I net دیں گے یعنی انٹرنیٹ ایڈریس فیملی یہ جسے آپ ٹی سی پی آئی پی ایڈریس کا ہم نے ابھی ذکر کیا اور دیکھے بھی سیکنڈ پیرامیٹر میں آپ ساکٹ ٹائپ بتائیں گے ساک اسٹریم اور ساک ڈی گرام یہ آپ کو اسٹریم اور ڈیٹا گرام ساکٹ میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کے بعد تھرڈ پیرامیٹر میں آپ پروٹوکول بتاتے ہیں کہ یہ ساکٹ کس پروٹوکول کے اندر کام کرے گی آئی پروٹو ٹی سی پی اور آئی پروٹو آئی پی دو آپشنس ہم جن ساکٹس میں کام کریں گے وہ ٹی سی پی ساکٹس ہوں گے یعنی کہ I proto underscore C P option ہم یہاں پہ اسپیسیفائی کریں گے اگر یہ فنکشن سکسیزفل ہوا تو یہ ہمیں ایک ساکٹ ڈسکرپٹر ریٹرن کرے گا ونڈوز میں یہاں پہ ساکٹ نام کی ڈیٹا ٹائپ بنا دی گئی ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ صرف انٹیجر ہوتا ہے یہ ایک پازیٹیو نان زیرو انٹیجر ہوتا ہے اور اگر یہ فنکشن فیل ہو گیا تو یہ مائنس ون ریٹرن کر جائے گا جس کو کہ ساکٹ ایرر قرار دیا گیا ہے تو یہ ہے ہمارا اس لیکچر کا آخری اور ساکٹس کی امپلیمنٹیشن کا پہلا فنکشن یہاں سے ہم آن اگلے لیکچر میں چلیں گے اور ہم ونڈوز ساکٹس کی باقی ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے تھیوری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں امپلیمنٹیشن ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے تو تب تک کے لیے مناسب ہوگا کہ آپ وہ سب کچھ پڑھ لیجئے جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے مثلا ساکٹس کے جو فنکشن وغیرہ تاکہ آپ کو نیکسٹ لیکچر کو گراسپ کرنے میں آسانی ہو اللہ حافظ